ہدایت اور ضلالت کا راز پھر مختلف مواقع پر یہ باریک نقطہ سمجھایا ہے کہ اگر خدا چاہے تو وہ اپنے بندوں کو ایمان لانے پر مجبور کر سکتا ہے لیکن اسے ایسا مجبورانہ ایمان درکار نہیں ہے جو طبعی خواہشات اور جذبات کی طرح انسان کی جبلت میں داخل ہو ایسی ایمان لانے والی اور اطاعت اور عبادت کرنے والی مخلوق تو اس کے پاس پہلے سے موجود تھی جس کی فطرت ہی یہ ہے کہ یف علونا ما یو مرون مگر وہ معبودیت کا اصلی لطف اٹھانے کے لیے ایسی مخلوق چاہتا تھا جسے کوئی قوت اس کی معرفت پر اس کی اطاعت اور بندگی پر اور اسے ماننے پر مجبور کرنے والی نہ ہو بلکہ وہ خود اپنی عقل سے اس کو پہچانے خود اپنی جستجو سے اس کو پائے خود اپنی آزاد خواہش سے اس کی بندگی اور عبادت کرے اور اس کے احکام کی نہ کہ مشیت کی خلاف ورزی کرنے پر قدرت رکھنے کے باوجود اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے اسی مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک اجل مسمہ ایک مدت مقررہ تک اسے عقل کی روشنی میں آزاد چھوڑ دیا اس کو اختیار دیا جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے اس کی طرف پے پے ہادی اور رہنما بھیجے تاکہ خود اس کے ہم جنس اسے حق کا راستہ گمراہی کے راستے سے ممتاز کر کے دکھا دیں اور اس کے لیے اس عذر کی گنجائش باقی نہ رہے کہ ہم بالکل تاریکی میں تھے اور پھر اس کے واسطے ایک یوم حساب مقرر کیا تاکہ اس دن ان لوگوں پر بے اندازہ الطاف اور عنایات کی بارش کرے جنہوں نے اپنی عقل سے اس کو پہچانا اور اپنی مرضی سے اس کی بتلائی ہوئی سیدھی راہ کو اختیار کیا اور کسی مجبوری سے نہیں بلکہ اپنا فرض سمجھ کر اپنی بندگی کا متقاضہ جان کر اس کی اطاعت کی اور ان لوگوں کو دردناک عذاب دے جنہوں نے کھلی ہوئی نشانیوں کے باوجود کمراہی کو اختیار کیا اس کے بھیجے ہوئے پیغام قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنے فریضہ عبودیت سے منہ موڑ کر اس کے احکام کی نافرمانی کی دیکھو اس راز کی حقیقت کو کیسے حکیمانہ انداز سے کھولا ہے سورہ حود ترجمہ اگر تیرا رب چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا مگر وہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جن پر اللہ نے رحم کیا ہے اور اسی کے لیے اس نے انہیں پیدا کیا ہے اس طرح تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی جو اس نے کہی تھی کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سے بھر دوں گا دوسرے مقامات پر بھی اس راز کی پردہ دری مختلف طریقوں سے کی ہے چنانچہ سورہ یونس میں فرمایا اگر خدا چاہتا تو زمین کے جتنے رہنے والے ہیں سب کے سب ایمان لے آتے کہیں فرمایا سورہ انعام اگر خدا چاہتا تو وہ ہرگز شرک نہ کرتے سورہ شعرا ترجمہ اگر ہم چاہتے تو ان پر آسمان سے ایسی نشانی اتار دیتے جسے دیکھ کر ان کی گردنیں مجبوراً جھک جاتی کہیں فرمایا سورہ یونس ترجمہ کوئی شخص اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا اور اللہ عدم اذن کی ناپاکی انہی لوگوں پر ڈالتا ہے جو اپنی عقل سے کام نہیں لیتے کہیں فرمایا سورہ قصص ترجمان تو جسے چاہے ہدایت نہیں کر سکتا بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ کون ہدایت قبول کرنے کے لیے تیار ہے پس جبکہ رب قدیر اور خالق کائنات خود نہیں چاہتا کہ اپنے بندوں کو اپنی اطاعت اور فرما برداری پر مجبور کرے بلکہ وہ ان کی آزادانہ بندگی اور غلامی کو زیادہ محبوب رکھتا ہے تو پھر کسی بندے کو یہ حق کب پہنچتا ہے کہ اپنے جیسے بندوں پر اس کی بندگی اور اطاعت کے لیے جبر کر کے مجبوراً ایمان کا بے مزہ اور بے قیمت تحفہ اس کے حضور پیش کرائے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دائی اسلام علیہ السلام کو بار بار سمجھایا ہے کہ دین میں جبر و اکراہ کا کام نہیں ہے اور آپ کے لیے صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا کافی ہے سورہ قاف ترجمہ تو ان کو قبول ہدایت پر مجبور کرنے والا نہیں ہے جو کوئی میری وعید سے ڈرنے والا ہو اس کو قرآن سے نصیحت کیے جا سورہ غاشیہ ترجمہ تو نصیحت کیے جا کیونکہ تو صرف نصیحت کرنے والا ہے تو ان پر داروغہ نہیں ہے سورہ یونس ترجمہ کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں حالانکہ تیرا کام مجبور کرنا نہیں ہے سورہ بقرہ ترجمہ ان کی ہدایت تیرے ذمے نہیں ہے بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے سورہ راد ترجمہ تیرے اوپر پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہے اور حساب لینے والے ہم خود ہیں